عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں سفیان سوری سے حدیث بیان کی انہوں نے منصور بن صفیہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت ہو گئی اور ہم دو سیاہ چیزوں پانی اور کھجور سے سیر ہونے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچپن